اور ڈرو اس دن سے کہ کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہوگی اور نہ اس کو کچھ لے کر چھوڑی اور نہ کافر کو کوئی سفارش نفع دے اور نہ ان کی مدد ہو